آپ کی جانی پہچانی اداکار نیلو سے کروا رہے ہیں اس وقت ہم ان کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کا تعارف کروانا تو بیکار ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں آئیے آپ کی طرف سے ان سے چند سوالات کریں نیلو صاحبہ جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ اپنے فن کے بالکل عروج پر تھیں کیا آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت تو پیش نہیں آئی کہ آپ اس عروج کو چھوڑ کر ایک بالکل نئی قسم کی زندگی کو اپنا لیں دیکھیں بات تو آپ نے بہت اچھی کی اور بہت ہی جائز بات کی ہے واقعی میں اس وقت بہت عروج پہ تھی اور میرے پاس تقریباً میرے خیال ہے چالیس کے قریب پکچرز تھیں لیکن بیس سال کی جو تھکن نے مجھے اس قدر تھکا دیا کہ میں شادی اور اس طرح کی اور بھی بہت سے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے جلدی تیار ہو گئی اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی اتنی ہنگامہ اور اتنی رنگیلی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی اور میں تو خیر ایک پاکستانی اور ایسے معاشرے میں پلی ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کہ چالیس اگر زیادہ بھی پکچریں ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی عروج ہوتا تو میں ایک انسان کے لیے اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی مینا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا شادی کرنے کے بعد آپ کا جو بھی نقطۂ نظر یعنی شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی کے بارے میں تھا کیا وہ سب کچھ اسی پر اترا یعنی آپ مایوس تو نہیں ہوئی نا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ریاض صاحب جیسے آدمی تو خیر اپنے آدمی کی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے وہ ذات خود بھی ایک بہت حقیقت پسند قسم کے انسان ہیں اور میرا خیال ہے کہ میاں کو زیادہ یا بیوی کو زیادہ آگے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی خامن کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی جائز جائز عزت کرے اور گھر کے گھر جو ہے وہ ایک گاڑی ہے اور اس کا ایک پہیہ جو ہے وہ زنگ آلودہ نہیں ہونا چاہیے اچھی بیوی بننا خاون کے لیے بہت ہی میرا خیال ہے خوش قسمتی ہوتی ہے اور میں اپنے خاون کے ہر مقام پر پوری اتری ہوں جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے اور وہ بھی جائز بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ آپ فلموں میں کب اور کیسے آئیں یہ کافی عرصے کی بات ہے کہ میں بہت ہی چھوٹی سی تھی بلکہ چھوٹی تو نہیں مچور تھی تقریباً نائنتھ میں یا ٹینتھ میں پڑھا کرتی تھی نیٹ اسکول میں اور اچانک ہی کچھ ایسی وجوہات ہو گئی جس کی بنا پر مجھے آنا پڑا اور کوئی شوق نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں فلمیں دیکھا کرتی تھی یا کوئی ڈرامے سنا کرتی تھی یا ناولس پڑھے آپ یہ سن کے بہت حیران ہوں کہ میں نے آج تک ناول نہیں پڑھا لیکن مجھے ادب سے بہت شوق ہے اور اچھے اچھے شاعر کی میں کتابیں پڑھتی ہوں مثلا احمد احمد ندیم قاسمی صاحب کی میں دشت وفا کو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہے اور فیض احمد فیض صاحب اور اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جیسے شاعر کے علاوہ رائٹرز بھی ہیں جن کی رجندر سنگھ بیدی صاحب کو میں بہت پسند کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے شاید ریاض صاحب کے قریب آنے کا کہ میرا جو ذہن تھا وہ ادب کو بہت اپناتا تھا اور اہل ذوق تھی میں شاید اسی وجہ سے میں ان کے قریب زیادہ ہوئی جی ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ کچھ مجبوریاں تھیں تھیں جس کی کی وجہ سے آپ آپ کو فلموں میں میں آنا پڑا کیا بتا سکیں گے کہ کہ وہ کس قسم مجبوریاں اس یہی ہے شاید آج کل میرے خیال معاشرے میں نائنٹی پرسینٹ ہارے کے ساتھ وہ ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ہوئی وہ کوئی نئی بات نہیں تھی میرا باپ کیونکہ کافی حد تک غریب آدمی تھا تو اس میں میری <laughs> مطلب بہن بھائی ہم لوگ بہت زیادہ تھے تو مجبوری یہی تھی کہ وہ ہم لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے پڑھا نہیں سکتے تھے اور مجھے بھی شوق تھا بہت پڑھنے کا تو میں نے سوچا اگر ایک انسان کی زندگی کی اگر قربانی دینے سے سب کی جان بچ سکتی ہے تو کیوں نہ میں یہ اپنا اچھا اچھا کام کروں تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں اسی طرح اگر میں اپنے خاندان کی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے ضرور کرنی چاہیے تو پھر آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے خاندان کی مدد کریں گی تو فلموں میں آپ کیوں کرائیں وہ ایسا ہوا نا کہ کوئی ایٹموسفیئر ایسا ہی بن گیا کہ پڑھی لکھی تو میں اتنی نہیں تھی صرف میٹرک میں نے کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا میرے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ میں پیسے وغیرہ مہیا کر سکتی تو میں نے سوچا محنت کا کام بھی ہے اور اچھا بھی ہے تو کیوں نہ یہ محنت اس طریقے سے کی جائے اور اپنے خاندان کی مدد بھی کی جائے ہاں تو سب سے پہلی فلم آپ نے کون سی بنائی تھی میرا خیال ہے میری پہلی اور آخری فلم زرکا ہی ہوگی کیونکہ میں نے آج تک کوئی ایسا علمیہ رول جو میں نے زرکا میں کیا ہے شاید میں نے کبھی نہ کیا ہو اور شاید میرا خیال ہے عوام بھی جب پکچر دیکھیں گے تو یہی سوچیں گے کہ واقعی جو میں نے کہا تھا جھوٹ نہیں کہا تھا اچھا انیلا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے اپنی فلمی زندگی میں جس نے آپ کو متاثر کیا ہو یا ایسا کوئی سین کسی فلم کے لیے جو بہت مشکل ہو فلمایا جانا ویسے تو بہت سے واقعہ ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سب بتا دوں لیکن ایک اتنا انٹرسٹنگ واقعہ کہ میں شاید آج تک نہیں بھول سکی ایسی میں نے ایک پکچر کراچی میں سائن کی تھی وہ اس کا نام تھا بنجارن تو ان دنوں میں ایک خط آیا میرے پاس کہ میں مجھے آپ کچھ کام وام کریں فلموں میں کروا دیں مجھے بہت شوق ہے تو میں بہت ہی غریب سا آدمی ہوں اور ایک پان والا ہوں تو میں نے سوچا بیچارا یہ پان والا تو کبھی بھی اسٹوڈیو کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکے گا تو شاید کوئی اس میں ایسی فیلنگز ہوں یا ایسی کوئی بات ہو تو یہ اچھا آرٹسٹ بن سکے تو خیر وہ خط تو میں پڑھ کے بھول گئی کہ شوٹنگ میں مصروف ہو گئی تھی میں تو اچانک انہیں دنوں میں میں گئی شوٹنگ کرنے کراچی میں تو وہ ایسٹرن اسٹوڈیو میں بما اپنے پان کے موجود تھے وہیں <laughs> تو کہنے لگے آپ کا جو خط ہے وہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا تو میرے آپ کو مل گیا ہوگا میں نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ضرور تھا لیکن مجھے کچھ آپ اپنے متعلق بتائیں میں بھول گئی ہوں تو کہنے لگے ایسے ایسے میں نے خط لکھا تھا کہ آپ مجھے پکچرز میں کام دلوائیں میں نے اچھا چلو ٹھیک ہے اور اچانک ایسا سین تھا کہ ایک وہ ویلن جو ہوتے ہیں وہ مجھے پکڑتے ہیں اور زبردستی آ کے تو وہ دو جو ہنڈے ہوتے ہیں وہ مارنے لگتے ہیں تو یہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو مجھے چھڑانے والا تھا میں نے اسے میک اپ وغیرہ کروا دیا خیر وہ جب سین شروع ہوا کیمرہ شروع ہوا تو جب ولن مجھے ہاتھ لگایا تو اس میں سچ جب اپنا چاقو نکال کے ولن کو مارنا شروع کر دھندا چل رہا ہے اسے چھوڑ نہیں رہا سب نے سمجھایا کہ بھائی یہ شوٹنگ ہے یہ ایسے آرٹیفیشل کام ہوتے ہیں تم اتنی سچائی پہ کیوں اتر آئے ہو تو کہنا جی نہیں میں تو اس کو مار دوں گا اس نے ان کو ہاتھ لگایا یہ کیا وہ کیا خیر کیمرہ بند ہو گیا تو کافی دیر تک اس کو سمجھانا پڑا اور اس کا سین ہم فلم ہی نہیں سکے اس قدر وہ سیریس تھا <laughs> <laughs> نیلو آپ کچھ ہمیں زرقا کے بارے میں بتائیے اپنی فلم کے یہ اس فلم کی کہانی کیا ہے زرقا بہت ہی اوریجنل سی اسٹوری ہے اور بہت میرا خیال ہے کہ اس میں میرا جو رول ہے وہ بہت المیہ قسم کا رول ہے اور یہ فلسطین اور یہودیوں کے متعلق یہ سبجیکٹ ہے اور اس میں جو میرا رول ہے بہت ہی سمتھیٹک اور وطن پر قربان ہونے والی لڑکی جیسے کہ میرے اپنے جذبات ہیں اللہ کرے کبھی ایسا موقع ہے کہ میں واقعی وطن سے قربان ہو جاؤں اور اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کا باپ اندھا اور یہودی اس کو مارتے ہیں اس کی آنکھیں واقعی نکالتے ہیں تو یہ بیٹی جو اس کی ہے یہود فلسطین کے جو آدمی کی زرگا کے باپ کی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے سارے جو ایپ وغیرہ ہوتے ہیں دھونے کے لیے وہ ایزی اسٹارٹ لیتی ہے اور اس طرح پھر وہ میرا خیال زیادہ بتانا اچھا نہیں ہے پھر پبلک کو انٹرسٹ نہیں رہتا کوئی اسٹوری پہلے سنا دیجیے تو کچھ مزہ نہیں اچھا اس فلم میں کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض سین بڑے مشکل تھے فلمائے جانے کچھ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ کون کون سے سین تھے یا آپ پر کوئی ایسا سین فلمایا گیا جو بڑا مشکل ہو ہاں بہت سے ایسے واقع ہیں ویسے تو زرکہ ساری ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے اور میں نے تقریباً کوئی ڈپلیکیٹ استعمال نہیں کیا اور سب میں نے خود کام کیا اس میں ایک مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے کہ ایک دن میری شوٹنگ تھی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تالف صاحب جو ہیں وہ اس میں یہودی کا رول کر رہے ہیں جیسا کہ وہ پرماننٹ <laughs> ہو چکے ہیں تو وہ اتفاق سے وہی سیکھتے تھے تو کہنے لگے کہ میرے کچھ مہمان ہیں آپ ان کو بٹھا دیں شوٹنگ ان کو دکھانی ہے تو شاید ان کی وائف تھی تو وہ سین یہ تھا کہ میں الٹی لیٹی ہوئی ہوئی لٹکی ہوں اور نیچے تالاب ہوتا ہے پانی کا تو یہ ہوتی ہے سارے رات مجھے الٹا لٹکنے کے لیے کہتا ہے کہ تم یہی تمہاری یہی سزا ہے کہ اگر تم نے وطن کی راز نہ ابلے تو تمہاری یہی سزا کہ تم یہی مر جاؤ اور جب وہ صبح آتا ہے تو میں وہیں ہوتی ہوں تو وہ میری زنجیریں ویسے کھول کے تو میرا آدھا جو یہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی میں الٹا ہی مجھے نیچے لٹکا دیتا ہے مجھے اتنی مطلب وہ مشکل شور تھا کہ سارا میرے ناک میری آنکھیں میرا کام سارے پانی پانی لیکن میں کیونکہ پکچر کا سین وہ شروع ہو چکا تھا تو ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ سیٹ پہ تھے لیکن وہ اتنا وہ کبھی بھی نہیں مارجن دیتے کہ بیوی ہے تو اس کے ساتھ ذرا کچھ کنسیشن دی جائے کام میں وہ خاصی سخت ہیں ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن میں نے بھی سوچا یہ بھی عزت کا سوال ہے اس سے کر ہی جانا چاہیے تو مشکل تو بہت ہوئی تو کافی مجھے تکلیف بھی ہوئی اور سانس وانس میرا رک گیا لیکن کچھ دیر کے بعد میں ٹھیک ہوگی اسی طرح ایک اور تھا وہ ایک وہ تھا آفیسر فوجی تو وہ کہتا ہے کہ بھی تم رقص کرو تو میں میں رقص نہیں کروں گی تو اتنی زور زور سے مارتا اس نے مجھے سچ مچ مارا اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ فلمی زندگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یعنی کیا جیسے کہ عام طور پہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں میں تو اس کے بارے میں بہت ہی مشکل رائے دے سکتی ہوں اور وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے جتنا اس کام میں محنت کرنی پڑتی ہے شاید ہی کسی کام میں ہو اس میں ذہنی کوف بھی ہے اور ذہنی محنت بے انتہا ہے اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اب بہت ہی آسان سا کام ہے چہرے پہ میک اپ کر لیے جائیں رنگ برنگ کے کپڑے پہن لیے جائیں تو شاید ہی ہم لوگ آرٹسٹ بن جائیں گے اور آرٹسٹ ہو جائیں گے لیکن یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے یہ کام اس قدر مشکل ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آوارہ ہو گیا اس کو فلموں میں کروا دو ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایکٹنگ اتنی آسان ہے کہ پکچرز میں آنا اتنا آسانی سے آنا اور فیم حاصل کر لینا بلکہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور شاید گاڈ گفٹ ہے کسی میں اتنے گٹس ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہی اتنا روج پہ چلا جاتا ہے کہ شاید لوگوں کے نظریات یہ ہوں کہ یہ کام بہت آسان ہے اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جنیلو ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنی گھریلو مصروفیات کے باوجود ہم سے بات چیت کرنے کے لیے کچھ وقت نکالا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ